يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا هفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعتدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صوم رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من من قام في ليلة القدر إيمانا غفر له ما تقدم ذنبه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت کمالئی تلا امالی مالا آل علی براہی مہیندم مدید اللہ بار کالا محمد آل محمد کمابی مالا علی براہ مہین احمیدم مدی محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دام توحید میں آباد ہونے کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اللہ تبارک و تعالی جل شان ہو کا اتنا بڑا کرم اتنی بڑی مہربانی اتنی بڑی عطا اور بندہ نوازی ہوئی کہ خیر و خوبی کے ساتھ دو حصے رمضان المبارک گزر گیا اللہ تعالی قبول فرمائے سب کی نماز تراوی روزے خیرات و زکوٰۃ جو کسی سے دم پڑا ہے اللہ تعالیٰ رمضان قرآن کے صدقے میں سب کچھ قبول فرمائے سب مسلمانوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور جو بقایا دن باقی ہیں اللہ تعالیٰ احترام نصیب فرمائے عظمت نصیب فرماوے سارے ملک اور قوم کے لیے خیر خائی کا بہتری کا ذریعہ بنائے یہ مہینہ صرف تسبیح تحلیل کا ہی نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے غلاموں نے رمضان کا روزہ رکھ کر جسمنان دین کا مقابلہ بھی کیا آپ نے صحابہ کرام کو اجازت بھی فرمائی کہ مقابلہ بڑا سخت ہے روزہ نہ رکھو تو کوئی بات نہیں پھر رکھ لینا لیکن صاحب کرام تو بات کو جانتے تھے کہ جو آج اجر ہے وہ کل نہیں جو آج سواب ہے وہ کل نہیں بہت ممکن ہے کہ روزے کی برکت سے نصیب ہو جائے احکام خدا بندی کی قدر و قیمت ان لوگوں کو تھی اس زمانے کی عورتوں کو تھی مردوں کو تھی آج تو دین ایمان جو ہے وہ ایک فالتو چیز ہے نہ کھانے کے کام آتی ہے نہ پہننے کے کام آوے نہ دکان کا کام دے دین ایمان نہ مکان کا کام دے ہے بڑی قیمتی چیز اس کی قیمت ان لوگوں سے جا کے پوچھ کے آؤ ان کی خبروں سے جنہوں نے اپنی جانوں میں سے ایک ایک صحابی کے سینکڑوں ٹکڑے کر دیے گئے الگ ہی مزاج تھا ان لوگوں کا جنگ کی تیاری ہے اعلان ہو گیا مدینہ منورہ میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے ایک مائی ہے مغرب کی نماز پڑی سلاط الوادی کے نسل پڑے مائی نے باغ میں رونے لگ گئی بیوا عورت ہے خامند نہیں ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں ایک بچے نے پوچھ لیا امی جان کیوں کیوں آپ رو رہی ہیں امی نے کہا بیٹا تمہارے بس کی بات نہیں تم کھانا کھاؤ اس نے کہا اماں جب تک آپ بتاؤ گی نہیں حلق سے لکما گزرے گا نہیں کبھی ایسی اولاد ہوا کرتی تھی کہ ماں رو اور بیٹا روٹی کھائے جب اصرار کیا زیادہ سیدہ خلصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میرے نور نظر لگتی دیگر پیارے بیٹو مدینہ منظرہ میں تین دن گزر گئے جنگ کا اعلان ہے جہاد کا اعلان ہے کسی نے سونا دیا کسی نے چاندی دی کسی نے کھجور پیش کی کسی نے کپڑا دیا کسی نے عقیر دیا کسی نے تلوار دی کسی نے نیزا دیا میرا غریب گھر ہے بیوہ ہوں عورت ذات ہوں کل میدان بدر میں جنت لوٹے گی سارا مدینہ جنت لوٹے گا میرا گھر محروم رہے گا تم ابھی معصوم بچے ہو میں عورت ذات ہوں میرا گھر کوئی حصہ نہ ڈال سکے گا مال میرے پاس نہیں دولت میرے پاس نہیں کپڑا میرے پاس نہیں ہتھیار میرے پاس نہیں میں کیا جا کر پیش کروں معصوم بچے کہنے لگے امی جان اپنی حسرت بتاؤ اپنی تمنا بتاؤ اپنا شوق بتاؤ اپنا شوق بتاؤ روٹی کیوں ہو امی جان کہنے لگی بیٹا میرا تو دل چاہتا ہے صبح تم دونوں چلے جاؤ اور جا کر میدان جہاد میں شریک ہو جاؤ اور اللہ کا نام لے کر اللہ کے ناراستے میں لڑو جہاد کرو یہاں تک کہ تمہاری ماں تمہاری قرب کی شہادت کی خبر سنتی جائے گی دو دو رکعت نماز میں شکرانے کے پڑھ کر قبولت کے لیے جھولی پھیلاتی جاؤں گی سیدہ خلصہ رضی اللہ تعالیٰ کا دل دیکھو جگر دیکھو گردہ دیکھو یتیم پونگی یتیم سرمایہ غریب بچے بیوارت کے یتیم بچے ہیں ان کو بھی اللہ کے نام پہ قربان کرنا چاہتی ہے قرآن اونچا ہو جائے ایمان اونچا ہو جائے اللہ کا نام اونچا ہو جائے میری اولاد اس کے نام پہ ساری کٹ جائے وہ بھی عورتیں تھیں اپنے بچوں کی گردن پیش کر رہی ہے قرآن کے لیے ایمان کے لیے قبر حسر کے لیے آج یہ بھی عورتیں ہیں اپنے بچوں کی حجامت بھی اسلام میں نہیں بنواتی کپڑے بھی انگریزی سے پہناتی ہے شکل بھی انگریزی بنا کر رکھتی ہے بچوں کی اور بڑی خوش ہوتی ہیں شدید سر غلّہ تعالان آ دونوں بچوں کو لے کر اپنی یتیم پونجی کو لے کر اپنا یتیم سرمایہ لے کر اپنی زندگی بھر کا اثاثہ لے کر دربار رسالت میں پہنچ گئی جواب ملا بچے چھوٹے ہیں جنگ کے قابل نہیں جہاد کے قابل نہیں سیدا خن سارے جلد آنے رو دیا میرے آقا میں بیوہ ہوں مسکین اسکین بے سہارا ہوں یہ میری یتیم پونجی ہے میرا یتیم شرما ہے اسے ضرور قبول فرماؤ کسی نے کہہ دیا یہ پرلا تو بڑا معلوم ہوتا ہے چھوٹے والا ایڑیاں اٹھا کر اوپر کو ہاتھ کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بھی بڑا ہوں صحابہ کے بچوں کا جذبہ دیکھو آج ہم خوش ہوتے ہیں بچے اگر مال نوچ کے لائیں خون کما کر کے لائیں جو کر کے آئے ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں بیوی بچے بھی خوش ہوتے ہیں اور یہ یہ بھی انسان تھے یہ بھی عورتیں تھیں یہ ان کا بھی پیٹ تھا یہ بھی بے عورت تھی یہ تین پونجی کو اللہ کے نام پر ذمہ کرانے کے لیے کوشش کر رہی ہے بچوں کا حوصلہ دیکھو کوشش ہے میں پیچھے نہ رہ جاؤں میں آگے نکل جاؤں حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا میں نے یہ دونوں بچے قبول کر لیے بیوہ کا ذوق ہے بیوہ کا شوق ہے ان کا خیال کرنا تیری ذمہ داری ہے مدان بدر میں ان کا خیال کرنا تیری ذمہ داری ہے میدانے کی آگ میں چلے گئے دونوں بچے عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں بائیں کھڑے ہو گئے اور جب بچے جانے لگے اما نے دونوں بچوں کے کچھ کان میں کہا سارے کہو سبحان اللہ ہائے ہائے اما نے کچھ کان میں کہا معصوم بچوں کے کان میں ماں نے کچھ کہہ دیا اور یہ کہہ دیا خیال کرنا پیٹھ میں زخم کھاؤ گے تو دودھ معاف نہ کروں گی سینے پہ زخم کھانا میرے بچوں کل قیامت کے دن اپنی ماں کا سر نیچے نہ کر دینا دونوں شہید ہو جانا خنسا تو اپنی یتیم بچوں کو قربان کرا کے خوش ہو رہی ہے یتیم پونجی کو کچوا کر اللہ کے نام پہ ذبح کرا کے تو خوش ہو رہی ہے خلسا کہتی ہے ہاں اس لیے کہ کل قیامت میں اللہ پاک جب لوگوں کو بلائیں گے کسی کو کچھ کہہ کر بلائیں گے جب مجھے بلائیں تو یہ آواز آئے دو شہیدوں کی ماں کو بلاؤ دو شہیدوں کی ماں کو بلاؤ کہا ہے یہی تمنا ہوا کرتی تھی کی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی پہلی رات ہے دلا دلہن سوئے ہوئے ہیں عمر بھر کی تمنا عمر بھر کی کوشش عمر بھر کی حسرتیں ساری آرزویں آج پوری ہوئی ہے لیکن رات کو اعلان ہو گیا پھر فی سبیل اللہ نکلا اللہ کی راہ میں تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ اللہ اس کے رسول نے تمہیں بلایا جہاد میں آؤ یہ سر اس کی امانت ہے یہ دھڑ اس کی امانت ہے یہ زبان اس کی امانت ہے یہ آنکھیں اس کی امانت ہے اس کے نام پہ قربان کر دو اللہ پاک قبول فرمائیں گے حضرت رضی اللہ تعالیٰ نوٹ ہے اس نے جنابت بھی بھول گئے حضرت حمزلہ نے یوں بیوی کے چہرے پہ نظر ڈال رکھی ہے اور بولتے نہیں ہیں بیوی کا لگی ہنسلا کچھ کہنا چاہتے ہو مگر کہتے نہیں شرماتے ہو مجھے اور سمجھ کے کہتے نہیں کہ میں گھبرا جاؤں گی امسلا جس کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی کا میں پڑھتی ہوں مجھے ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہنا چاہتے ہو جہاد میں جانا چاہتے ہو امزلہ میری بھی سنو چلے جاؤ واپس آنے کی کوشش نہ کرنا بچ کر آنے کی کوشش نہ کرنا کیوں تمہارا دل نہیں ملا دونوں کا تمہاری طبیعت نہیں ملی ایک رات سے دلہن اپنے خامد کو قربان کرنا چاہتی ہے ہمسل کی بیوی کا سی تمنا صرف ایک ہے کہ کل قیامت کا میدان لگے اور لوگوں کو آوازیں آئیں جب میرا نام آئے اللہ کی عدالت سے آواز آئے ایک رات کے شہید کی بیوہ کو بلاؤ ایک رات کے شہید کی بیوہ کو بلاؤ خامن قربان بچے قربان پر بچے بھی کیسے عبد الرحمان ابن عبد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں دائیں بائیں دونوں بچے کھڑے تھے سجی کھبے میرے دونوں بچے کھڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دن میں لگا رکھا تھا میدان بدر گرم ہوا مجھے یہ دونوں بچے کہنے لگے چچا جان وہ ابو جہل کون ہے ہمارے نبی کا دشمن کون ہے وہ ہمارے نبی کو ستانے والا ان میں کون ہے عبد الرحمان نے اشارہ کر دیا وہ جو سرکس گھوڑے پہ سوار ہے اچھلتے ہوئے گھوڑے پہ سوار ہے وہی ابو جہل ہے عبد الرحمان ابن رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا سمو آگے کو چھوٹے بھائی نے نکالا ذرا سمو بڑے بھائی نے نکالا نہ زبان ہلی نہ آواز نکلی نہ بات کی آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام بن گیا دونوں بھائیوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام بنا لیا اور عبد الرحمان ابن عوف کہتے ہیں دایا بایاں دیکھتا ہوں تو اچانک بالکل خالی ہے اور یوں کہتے ہوئے دونوں عزیز بچے ڈال گئے تلوار لے کر کہتے ہیں قسم کھائی قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو قسم کھائی مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو دونوں بچے دوڑ گئے جا کر باغ کی طرح ٹوٹ پڑے دونوں ٹانگے ابو جہل کی کاٹ دی گسیٹ کر نیچے گرا لیا صحابہ کر جوان صحابہ کرام کو آواز دے رہے ہیں خمسہ کے بچے یتیم بچے غریب بچے ماں جھولی پلائے بیٹھی یا الہی میرے بچوں کی قربانی قبول فرما آج مرد بھی عورت بھی اپنے باندھنے میں منہ دے کر جا کر رکھ کر کے سوچو کہ ہم کیا کر رہے ہیں انہوں نے دین و ایمان کے لیے قرآن کے لیے اولاد بھی مال بھی جان بھی سب کچھ قربان کر دیا آج ہم کیا کچھ قربانیاں کر رہے ہیں آج ہم سے اپنی تمنا قربان نہیں ہوتی شوق قربان نہیں ہوتا رسم قربان نہیں ہوتی اپنی زندگی میں جتنی رسومات ہیں جن گر کر عورتیں پورا کرتی ہیں دوڑے دونوں بچے پوچھا تم کیا لے کر آئے ہو تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے کیا کرو گے کہنے لگے نہ تیغ و تلوار پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر نہ پو تلوار پر تکیا نہ خنجر پر نہ بال پر اور بھروسہ ہے بس ایک سادی سے کالی کمل والے پر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشاروں پہ مٹنا ہماری جان ہے مٹنا ہماری شان ہے اشاروں پہ سب کچھ قربان کر دینا مسلمان کی شان ہے نوجوان بچے بھی سن رہے ہیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں ان میں ہمارا اللہ تعالیٰ نہ اللہ اکبر اسی جنگ میں بدر میں اسی جنگ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ساتھ جاؤں گی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت ذات ہے کیا کرے گی وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمیوں کو پانی پلاؤں گی مرہم پٹی کہوں گی شوق دیکھو تمنا دیکھو حسرتیں دیکھو آرزویں دیکھو دل کی دھڑکنوں میں بسنے والی دنیا دیکھو اجازت مل گئی تین طرف مرد پیرا دے رہے ہیں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک طرف یہ امارت تلوار لے کر اور پیرا دے رہی ہے کبھی عورت نبی کی پہرے دار تھی قرآن کی پہرے دار تھی بدقسمت قوم آج عورت اپنی عزت کی پہرے دار نہیں رہی اپنی ایمان کی پہرے دار نہ رہی اللہ والوں نے لکھا ہے کہ ایک جہاز سمندر میں تھا طوفان آیا جہاز ٹوٹا تختہ تختہ ہو گیا کوئی ڈوب گئے کوئی غرق ہو گئے کوئی پتھر پہ بچ گئے ایک عورت اپنے بچے کو لے کر تختے پہ بہ رہی ہے ایک ہمشی نوجوان دوسرے تختے پہ بہ رہا ہے اس نے عورت کو اکیلی دیکھا بدماشی کا ارادہ ہوا ہے جو ازل کے بدماش بن جائے وہ ایسے وقتوں میں بھی طوفانوں میں بھی ہواؤں میں بھی غرق ہونے میں بھی سیلابوں میں بھی رمضانوں میں بھی بدماشی کرتے رہتے ہیں کے نعرے ہوئے جن کے مقدر میں جو کے انگارے لکھے گئے وہ کبھی بھی باز نہیں آتے اور دیکھ کر اس طوفان میں بھی سمندر میں بھی بدماشی یاد آ گئی اپنا تختہ چھوڑ کر عورت کے تختے پہ آدھا بیٹھا برائی کا ارادہ کیا عورت نے امدن اپنے بچے کو رلایا ظالم نے بچہ چھین کر سمندر کی تہ میں پھینک دیا گہرائیوں میں پھینک دیا اللہ والی تھی اس کا یقین تھا اللہ ہر جگہ موجود ہے جب دیکھا اب کوئی سہارا نہیں بیٹھی رہتی ہوں تو عزت جاتی ہے حرکت کرتی ہوں تو جان جاتی ہے ڈوب جاؤں گی وہی جھولی پھیلا دی بل مز کرو از آسوں اللہ میرے تو ہر جگہ موجود ہے میرے گھر والا کوئی نہیں خاندان کوئی نہیں برادری کوئی نہیں آدمی کوئی نہیں یہ میری عزت پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے تو ہر ایک کا نگے بعد ہے ولہ عزیز میری آبرو بچا میری عزت بچا لکھا ہے پانی میں سے ایک جانور کی گردن سی نمودار ہوئی اور حبشی جمان کو ایک لکما بنا کر لے گئی لکما بنا کر لے گئی آج بھی ہر مرد کے ساتھ خدا ہے ہر عورت کے ساتھ خدا ہے ہماری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے ہمارے حال کو اچھی طرح سے جانتا ہے مالی قربانی کو بھی جانتا ہے جانی قربانی کو بھی دیکھ رہا ہے کتنے سپارے ہم پڑھ سکتے ہیں کتنے پڑے ہیں کتنے روزے رکھے ہیں کتنی عبادت کی ہے رب کو سارا پتا ہے حضرت خنسار حضرت ام عمارا رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا دے رہی ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مڑ مڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہیں ان میں ہمارا سامنے آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ سمجھتے میرے والا علاقہ میرا طرف میرا موقع عورت کا ہے آپ کو ڈر ہے اس طرف سے دشمن آ جائے گا قسم ہے پروردگار کی میری جان کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں دشمن میری طرف سے نہیں آ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ سمجھتے ہو میرے والا علاقہ میرا طرف میرا موقع عورت کا ہے آپ کو ڈر ہے اس طرف سے دشمن آ جائے گا قسم ہے پروردگار کی میری جان کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں دشمن میری طرف سے نہیں آ سکتا کتنی دلیر عورت تھی اور یوں ہی نہیں کہ ویسے ہی کھڑی رہی ہو سات کافر قتل کیے ام مارا نے سات کافر کاٹ مارے تیرہ زخم اپنے جسم پہ تلواروں کے کھائے روزے سے ہے بدر کا میدان ہے ایسے وقت میں عہد کا میدان ایسے وقت میں بھی عورتیں اتنی دلیر ہوا کرتی تھی آج ہم دن گن رہے ہیں اتنے روزے ہو گئے اتنے روزے ہو گئے جان چھٹنے میں کتنے دن رہ گئے خدا کی قسم ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو رویا کرتا تھا کہ یہ کس کس کے لیے آخری روزے آ گئے اس کے بعد رمضان آئے گا تو صحیح مگر ہم خبروں میں ہوں گے زندگی میں آنا یہ اللہ پاک کا کرم ہے اس کا انعام ہے ہم پر یہ شب قدر آ رہی ہے انہی راتوں میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ہزار مہینوں سے بڑھ کر ایک رات میں نے اپنی ہوتی ہے بسوں میں ساری رات کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں تلاوت میں نہیں کاٹی جا سکتی دوسری میں رات کا کاٹنا مشکل ہے استفار میں کاٹنا مشکل ہو رہا ہے ورنہ باقی کوئی نہیں تھی نظرات کے لیے انہیں عشق تھا انہیں محبت تھی انہیں سوز و گزار تھا امارا رضی اللہ تعالی نا زخموں کے سبب بدر کے زخم جو کھائے تندرست نہ ہو سکی ان حضرات کے لیے انہیں عشق تھا انہیں محبت تھی انہیں سوز و گزار تھا ام امارہ رضی اللہ تعالیٰ زخموں کے سبب بدر کے زخم جو کھائے تندرست نہ ہو سکی اور میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو بتانا چاہتا ہوں ام امارہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکی داری کی پہرے داری کی حفاظت کی سات کافر کاٹے اپنے بدن پہ تیرہ زخم کھائے اس وقت ام امارا رضی اللہ تعالیٰ نے کی عمر نبے سال ہے نبے سال عمر ہے اس عمر میں جذبہ دیکھو اگلے سال عہد آ گیا میدان عہد لگ گیا شیطان نے غلط خبر اڑا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے لاٹھی لے کر باہر نکل آئی عہد کے پہاڑ کے قریب آئی جو لوگ اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں ان سے پوچھتی ہے میرے محبوب کی خبر بتاؤ میرے آقا کی خبر بتاؤ میری کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت بتاؤ ایک اللہ اوپر سے آیا انہوں نے خبر دی تیرا گھر والا شہید ہو گیا دوسرا چولہا آیا اس نے خبر دی تیرا بیٹا شہید ہو گیا تیسرا چولہا آیا اس نے خبر دی تیرا بھائی شہید ہو گیا چوتھا ٹولہ آیا اس نے خبر دی میرا داماد شہید ہو گیا گھر کے چار آدمی شہید ہو گئے عشق میں فرق نہ آیا محبت میں فرق نہ آیا لگن میں فرق نہ آیا سوز و گداز میں کوئی فرق نہیں آیا اس عمر میں نبے سال عمر ہے نگاہ کم ہو گئی زخموں کی وجہ سے پہاڑ کے اوپر چڑھنا چاہتی ہے چڑھا نہیں جاتا گولڈے چھل گئے کونیاں چھل گئی منہ کے بل تھوڑی کے بل چڑھنا چاہتی ہے وہ بھی چھل گئی اوپر سے جو لوگ آتے ہیں پہاڑ سے جنگ میں سے ان کو کہنے لگی کہا چل کر کہا چل کر دکھا مجھ کو صورت کم والے کی لوگوں مجھے چلا دو مجھے سہارا لگا دو مجھ سے چلا لے جاتا میں کمزور ہو گئی میں ضعیف ہو گئی زخموں نے مجھے کمزور کر دیا تیرا زخم مجھے آ گئے بدر کے میدان میں مجھے چڑھا دو اور میں چاہتی ہوں کہا چل کر کہا چل کر دکھا مجھے کو سورت کم والے کی کہ ان تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی میری آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو ترس گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو ترس گئی نہ بےتاب ہو گئی نہ بے قابو ہو گئی میرا حوصلہ جاتا رہا لوگوں جلدی کرو مجھے کسی طریقے سے پہنچا دو کتنی مقدروں والی مائی ہوگی حضور کریم سب کا دو صلی اللہ علیہ وسلم جب اطلاع ملتی ہے خبر ملتی ہے کہ ام امارا رضی اللہ تعالیٰ چل رہی ہے گھٹنے چھل رہے ہیں چوری کے بل بھی چل رہی ہیں تکلیف سے آ رہی ہیں تو رحمت کائنات جب بھی کوئی نیا آدمی مسجد میں آئے گا کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرے گا حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اندارہ کو دیدار کرانے کے لیے خود تشریف لائے قربان جاؤ انارا تیرے مقدر پہ سرکار تشریف لا رہے تیرے لیے صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف لے آئے ام امارا رضی اللہ تعالیٰ نہ کھڑی ہو گئی کانپ رہی ہے ہانپ رہی ہے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں سبحان اللہ دونوں ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا رحمت والا دامن پکڑ لیا وہ کیسے خوش نصیب ہاتھ ہوں گے وہ کتنی برکتوں والی مائی ہوگی جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ہیں اور آپ نے فرمایا ام ہمارا میرے چار رشتے دار آل شہید ہو گئے میں افسوس کرتا ہوں میں تعزیت کرتا ہوں مجھے صدمہ ہے تیرے چار گھر کے آدمی شہید ہو گئے سنو مرد عورت اور کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر حیران ہو جاؤ ام امارا کہتی ہے میرے آقا اللہ قبول فرمائے چاروں گھر والوں کی شہادت اور قربانی باقی میرا کچھ نہیں گیا میرا آپ سلامت ہے میرا سب کچھ سلامت ہے تیرا دیدار مل گیا میرے دکھڑے کم گئے میرے غم دور ہو گئے میری آباد ہو گئی کیوں اس لیے کہتی ہے تیری صورت تیری سیرت تیری تیری صورت تیری سیرت تیرا لکشا تیرا جلوہ تیری صورت تیری سیرت تیرا تیرا نقشہ نوازی خند پیشانی او میرے آقا تیرا دم سلامت ہے تیرا دیدار مل گیا میرے سارے غم غلط ہو گئے میرے دکھڑے چل گئے میری کائنات آباد ہو گئی پہاڑ کے اوپر جنگ والے دن ہمارا جیسی مائی بوڑھی اور پہنچ گئی تمہیں کبھی خواب میں بھی زیارت نہیں ہوئی تمہیں تمنا بھی کبھی نہیں ہوئی دل میں حسرت کبھی نہیں ہوئی ہر آدمی پوچھتا ہے بیوی فوت ہو جائے تو کئی آدمی کہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ میں اپنی بیگم کو خام میں دیکھ لوں خامن مر جائے فوت ہو جائے کئی اور سے پوچھتی ہیں ایسا وظیفہ بتاؤ جو میں اپنے پیارے خامن کو خام میں دیکھوں کبھی کسی نے یہ بھی پوچھا کوئی ایسا ورد بتاؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو خبر ہی نہیں تمہیں زیارت کے تمنا کیسے پیدا ہو مدینہ منورہ میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو خبر باہر جنگل کی طرف نکلی باغوں میں پھیلی ایک نوجوان اپنے کھیت میں کام کرتا ہے کسی نے جا کر اس کو بتا دیا کہ سرکار کا انسال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئی جیب میں سے چاکو نکالا دونوں آنکھیں نکال کر زمین پہ پھینک دی لوگوں نے کہا ظلم کر دیا قہر کر دیا چکرے کھائے گا ٹھوکرے کھائے گا محتاج بن گیا جوانی کا بیڑا غرق کر لیا وہ کہنے لگا کچھ بھی کہو جو آنکھیں محبوب کے دیدار سے محروم ہو گئی ہو ان آنکھوں کے رکھنے کا فائدہ کیا ہے کس کام کی وہ آنکھیں ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ اس دن بھی دامن پکڑے کھڑی ہے رحمت کائ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے لگی آقا میرے لیے دعا فرماؤ تم ہوتے تو بنگلے کی دعا منگواتے کوٹھی کی دعا منگانی تھی بادشاہ گورنر وزیر بننے کی دعا کرانی تھی بڑا امیر جاگیردار بننے کی دعا کرانی تھی لیکن امارا رضی اللہ تعالیٰ جلانا کے دل میں کچھ اور شوق ہے کہتے الذین آمنوا وجاروا آنو وجاہدوا فی سبیل اللہ جو رحمت اللہ غفور ام مارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں دامن پکڑے کھڑی ہے رحمت کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرا رہی ہے میرے آقا دعا فرماؤ اللہ مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرمائے گا شہادت کی موت مانگ رہی ہے بوڑھی ہے نبے سال کی بوڑھی عورت اس کی نگاہ میں یہ موت اونچی تھی وہ اس موت کے مقام کو جانتی تھی وہ اس موت کی حسرتوں کو جانتی تھی کہ اللہ کے نام پر کٹ جانے میں کتنا بڑا مقام ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی بعد میں پھر ایک جہاد میں شریک ہوئی خطر سے گری گردن ٹوٹی شہید ہو گئی اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رمضان شریف میں عورتیں آتی ہے بعد میں نہیں آتی کچھ پلے باندھ کے لے کے جاؤ تمنا ہے کہ مرتے وقت تجھے ایمان کی دولت ملے قرآن کی دولت ملے اسلام کی دولت ملے لیکن اس کے لیے اسباب پیدا کرنا ضروری ہے حالات کا پیدا کرنا ضروری ہے شب قدر کی راتیں آ گئی کمائی کرنے والوں کمائی کرو رات بھر اللہ اللہ کرو دن بھر تلاوت کرو استغفار کا ورد کرو کلمے کا ورد کرو کمائی کر لو آخری دن آ گئے جبریل امین علیہ سلاۃ والسلام شب قدر کی رات میں تشریف لاتے ہیں دنیا میں بے شمار فرشتوں کے ساتھ اور کعبے کے اوپر جھنڈا لگا دیتے ہیں اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں پھیل جاؤ پوری دنیا میں ان راتوں میں شب قدر رمضان کی راتوں میں جہاں کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے اس سے مسافہ بھی کرو جو دعا مانگ رہا ہے اس کی دعا پہ آمین کہو اللہ سے مانگنا بہت بڑی عبادت ہے یہ طرز یہ طریقہ چھوڑ دو کہ دعا مانگنے میں بے پرواہی کرتے ہیں مرد بھی عورت بھی نہ توجہ سے مانگ جان سے مانگ بہت اللہ خوش ہوتا ہے جتنا مانگو اتنا ہی راضی جتنا مانگو اتنا ہی راضی اور نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے وہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے در پر کتنے ہاتھ پھیلاتا ہے کتنی جولی پھیلاتا ہے کس قدر آرزو لے کر میرے دروازے پہ آتا ہے حضرت معلق انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے جنگل میں دھوکہ دے کر ایک ڈاکو لے گیا صحابی کو قتل کرنے لگا شہید کرنے لگا صحابی نے کہا مجھے دو رکعت نماز پڑھ لینے دے وہاں کافی ساری مردوں کی کھوپریاں پڑی تھی وہ ڈاکو کہنے لگا ادھر نگاہ مار یہ جتنی کھوپریاں پڑی ہیں انہوں نے بھی نمازیں پڑھی تھی ان کی نماز ان کو میری تلوار سے نہ بچا سکی تو بھی جلدی پڑھ لے جناب ملک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو رکعت نماز کی نیت باندھی سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی حضور میں رو دیا اللہ یجیب المزتر اذا دار اللہ میاں سے مانگ رہا الہی میری پریشانی کی کسی کو خبر نہیں میرے دکھوں کی کسی کو خبر نہیں میرے حالات کی کسی کو خبر نہیں سوائے تیرے میری امداد فرما ابھی صحابی کا سر سجدے سے نہیں اٹھا دھڑام کی آواز آئی سر اٹھا کر دیکھا ڈاکو کی لاش زمین پہ تڑپ رہی ہے اور ایک سبز لباس والا گھوڑے کا دی اور سبز لباس والے بتا تو دے اس جنگل میں تو کون آیا میری مدد کے لیے میری امداد کے لیے صحرا میں بھی ادان جنگل میں تو کون آیا اس نے کہا نے امن جیب المشترہ کی ایت پڑی میں آسمانوں پہ تھا جب دوسری مرتبہ پڑی میں اس جنگل میں تھا جب تم نے تیسری مرتبہ یاد پڑی تو میں تیری خدمت کے لیے تیرے قدموں میں موجود تھا کرزل کا دی دشمن کی اللہ سے مانگنے کی برکت آج قبر پہ یقین ہے قبر والا مشکل آسان کر دے گا قبر والا یوں کر دے گا روزے والا یوں کر دے گا خانقاہ والا یوں کر دے گا بابا یوں کر دے گا ملک یوں کر دے گا اللہ پہ یقین نہیں جبھی تو بڑا غرق ہو رہا ہے اسی لیے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہ اعلی کل شیل کبھی ساری برکتیں میرے ہاتھ میں ہیں اس لیے کہ ملک میں راج میرا ہر چیز میں قدرت میری قبضہ میرا نظام کائنات میرا سب کچھ میں چلانے والا ہوں کوئی میرا ہمسر نہیں کوئی میرا ساتھی نہیں کوئی بھی میرا شریک نہیں ایک تھوڑا تھوڑی ہے ہزاروں واقعات ہیں اس قسم کے جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب توحید کی دعوت عام فرمائی توحید کا اعلان فرمایا ختم نبوت کا اعلان فرمایا مار پڑی ہے صاحب اکرام کو ایک نوجوان لڑکی ہے ایمان والی ہے قدر والی ہے قرآن والی ہے یقین والی ہے بتوں کی پجاری نہیں قبروں کی پجاری نہیں درختوں کی پوجا کرنے والی نہیں ہے ایک اللہ کی پوجا کرنے والی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے پہ اللہ کی توحید پہ اس کا یقین ہے نبی کے ختم نبوت پہ اس کا یقین ہے مکے والے آئے گسیٹ کر میدان میں لے گئے اللہ اللہ اللہ کی توحید کی وجہ سے سر کے بال پکڑ کر زمیر آ کے گھسیتے جا رہے ہیں چوری نہیں ڈاکہ نہیں قتل نہیں کوئی اور نقصان نہیں محض اللہ کے لیے جوان بچی کے بال پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے مارا ہے لوگوں نے ظنی اللہ کا نام چھوڑ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چھوڑ دے تو کہنے لگی چھوڑ کیسے دوں یہ کلمہ کو مفت میں تھوڑے ملا ہے لہو کی ندیاں بہا کر کے ملا ہے بڑی قیمت سے ملا ہے مار مار کے کافر پھنس گئے بلاخر کافر لوگ کہنے لگے یہ باغ لائے آئے گی اس کی دونوں آنکھیں نکال دو دونوں آنکھیں نکالو اس کی اگرچہ سنی اللہ تعالیٰ کی میدان میں کھڑی کر کے رات کا وقت ہے جوان بچی حسین بچی خوبصورت بچی نرم نازک جسم والی بچی ناز و ادا میں پلی ہوئی بچی آج اللہ کے لیے اللہ کی توحید کی وجہ سے دونوں آنکھیں نکالی جا رہی ہے کوئی پرواہ نہیں کرتی اسے اس بات کا کوئی دکھ نہیں کوئی احساس نہیں کہ میری آنکھیں کیوں نکل رہی ہیں تو کہتی ہے پرواہ نہیں کچھ بھی ہو جائے کافر لوگ آنکھیں نکال کر بیٹھ گئے اور تانا دے کر کہنے لگے اب دیکھیں گے تجھے آنکھیں کون لگائے گا کہاں سے آنکھیں آتی ہیں فجر کے گان کا وقت ہوا اگر اللہ تعالیٰ آنے آواز لگا دیا اکبر اللہ اکبر وہ کافر لوگ دوڑ کر آئے کیا ہوا کہنے لگی پہلی آنکھوں سے فرلانگوں کے حساب سے نظر آتا تھا اب اس میدان میں جو اللہ نے دوبارہ آنکھیں لگائی ہیں کیسے کس کسرا کے محلات دیکھ رہی ہوں کیسے کس کسرا کے محلات دیکھ رہی ہوں اس لیے میرا ایمان ہے لوام کالی دشما باتی اللہ خالی کو کل شعی بہوالا کل شعی وکی اللہ کارساز ہے اللہ پالن ہار ہے اللہ سب کا خالق و مالک ہے سب کا پروردگار رب وہی ہے جس کو چاہے موت دے جس کو چاہے زندگی دے جس کو چاہے ذلت دے جس کو چاہے عزت سے سرفراز فرما دے ایک اشارہ اس کا چلتا ہے اس لیے جہاد کے موقع پر لڑائی کے موقع پر پانی نہیں پھر بھی صحابہ کرام نے روزہ نہیں چھوڑا مبارک ہو ان مردوں کو مبارک ہو ان عورتوں کو جنہوں نے آج تک روزہ نہیں چھوڑا سارے روزے مسلسل پورے رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے نماز روزے ترابی خیرات زکات قبول منظور فرماوے انشاءاللہ کل ہماری اسی مسجد میں قرآن مجید کا ختم ہے تقریر وغیرہ تو ہم نہیں کرتے اس وقت یہ جمعے کی تقریریں تھوڑی ہیں دعا ہوگی بڑی تفصیل سے جس نے اپنے دکھوں کو دور کرنے کے لیے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اپنی خبر حسر کو اچھا کرنے کے لیے دعا کرنی ہو انشاءاللہ اللہ کل ترابیوں میں قرآن مجید ختم ہوگا دس بجے کے بعد ہی دعا ہوگی دس سوا دس بھی ہو سکتے ہیں ساڑھے بھی ہو سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں آنے والوں کا ہم احترام کرتے ہیں تاکہ جتنے بھی لوگ زیادہ سے زیادہ شامل ہوں نہ جانے کس کی وجہ سے سب کی دعا قبول ہو جائے تو اتوار کی شام کو یہاں شیشا فیکٹری ہے یہ بائی پاس سے پرلی طرف وہاں ختم ہے وہاں دعا ہوگی پچیسویں رات آ جائے گی پیر کی شام کو مسجد تین ساز ہے کوئی گجر کھڈے کے قریب ہے پچیس جی ہاں تین سازوں والی مسجد ہے اس میں پچیس میراج کو بیان ہے یہ آخری اصلہ ہے کمائی کرو دعا میں پہنچو مجمے میں پہنچو آرام تھوڑا کر دو کوئی آج کم سونے سے مرتا نہیں ساری زندگی سوئیں گے ساری زندگی آرام کریں گے چھبیسویں رات کو ممتاز آباد موری کے پاس جو مسجد ابو بکر ہے اس میں ختم ہے انشاءاللہ شاء بہت بیان ہوگا ستائیسویں رات کو محمدی محلے میں ہاں؟ زور سے بولنا یار بھوکا ہے محمدی محلہ میں محمد مراد والی مسجد ہے اس میں بیان ہوگا ستائیسویں رات کو رمضان المبارک کا ذکر ہے ستائیسویں رات مغز ہے جو آ کے لیے سارے آ جاؤ اٹھائیسویں رات جلیل آباد کالونی کمر فلور مل آباد کالونی کمر فلور مل ہے اس میں بیان ہوگا مشہور جگہ ہے اس میں بیان ہوگا انتیسویں رات کو اگلے جمعے کی شام کو محلہ تارک آباد پولیس لائن نمبر ایک میں قاری عبداللہ صاحب کے یہاں بیان ہوگا انشاءاللہ اللہ رمضان شریف پولیس والوں کے قریب ختم کریں گے تاکہ جلدی قبول ہو جائے یہ میں نے سارے ہفتے کی آپ کو کاروائی بتا دی میرے لیے بھی دعا کرو اب تو اکثر بیمار رہتا ہوں